حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کا دم کروانے کا حکم دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بارہ